جمعیت اقوام جنگ عظیم کے بعد فتح یاب مغربی سلطنتوں نے پریزیڈنٹ ولسن کے مشورے سے ایک انجمن قائم کی جس کو جمعیت اقوام یعنی لیگ آف نیشنز کا خطاب دیا گیا اس انجمن کا اولین مقصد یہ قرار دیا گیا تھا کہ جنگ اور اسباب جنگ کو ختم کیا جائے چنانچہ اسباب جنگ کے استحصال کے لیے اس نے ایک بین الملی محکمہ عدلیہ قائم کیا تاکہ وہ سلطنتوں کے باہمی تنازعات کا تصفیہ کریں اور خود جنگ کو روکنے کے لیے سلطنتوں کے درمیان ایک مفاہمت کی جس کا منشا یہ تھا کہ سلطنتیں اپنے باہمی تنازعات کو مصالحانہ طریقوں سے طے کیا کریں اور اگر کوئی سلطنت اپنی اغراض کے لیے تلوار سے کام لے تو تمام سلطنتیں مل کر اس کو راہ راست پر لائیں اس مفاہمت کی دفعہ سولہ کے الفاظ یہ ہیں اگر جمعیت کے کسی رکن نے اس سمجھوتے کی دفعہ بارہ تیرہ پندرہ کو پشت ڈال کر جنگ چھیڑ دی تو اس کا یہ فعل معنی جمعیت کے تمام دوسرے ارکان کے خلاف جنگ کا مترادف ہوگا ارکان جمعیت اس مفاہمت کے ذریعے سے یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ فوراً ہی اس عہد چکن سلطنت سے اپنے مالی اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے اور اپنی رعایا کا بھی اس کی رعایا سے لین دین بند کر دیں گے نیز وہ کوشش کریں گے کہ اس سلطنت کی رعایا کو دوسری سلطنتوں کی رعایا سے بھی تجارتی مالی یا شخصی تعلقات نہ رکھنے دیں خواہ وہ سلطنتیں جمعیت کی ممبر ہوں یا نہ ہوں اس کے بعد دوسرے فقرے میں جمعیت کی مجلس منتظمہ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مجرم سلطنت کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اپنے ارکان سے جتنی بری اور بحری فوج مناسب سمجھے طلب کرے اور تمام ارکان کا فرض قرار دیا گیا کہ وہ اپنی مالی اور جنگی قوتوں کو اس مجرم سلطنت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جمعیت کے سپرد کر دیں یہ سمجھوتا بظاہر جنگ کو روکنے کا نہایت مؤثر اور بے خطا ہتھیار معلوم ہوتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی جتھا بندی کی زیادہ مہذب اور زیادہ معصوم اور زیادہ خطرناک صورت ثابت ہوئی جس کی بدولت انیس سو چودہ میں جنگ عظیم برپا ہوئی تھی کیونکہ جنگ کے زمانے میں اس جتھا بندی کے ہولناک نتائج دیکھ کر تمام یورپ اس سے متنفر ہو گیا تھا اور اسی کو اپنے تمام مصائب کا باعث سمجھنے لگا تھا اس لیے مغربی سلطنتیں اس پرانے طریقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں مگر اس کے بغیر ان کی سیاسی اغراض کا حاصل ہونا بھی ناممکن تھا کیونکہ فردن فردن کسی سلطنت کا اتنا اثر نہیں ہو سکتا کہ تمام دنیا کو مروب کر کے اپنی اغراض پوری کر لے اور مشترک اغراض کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں متحدہ قوت کے ساتھ دنیا پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں اس لیے انہوں نے اسی جتھا بندی کو ایک دوسری وضع اور شکل دے دی جس میں کھلم کھلا ہجومی اور دفاعی اتحاد کے بجائے صلح کوشی اور امن پروری کے لباس تقوا میں وہی مجرمانہ اتحاد عمل اور اشتراک کار کی روح بھری ہوئی ہے جہاں تک چھوٹی سلطنتوں کو دبانے کا تعلق ہے جمعیت کا یہ سمجھوتا بہت کارآمد ہو سکتا ہے اگر یونان اور بلغاریہ میں اختلاف ہو یا پولینڈ اور لتھوینیا میں جھگڑا ہو جائے تو جمعیت اقوام کے بڑے بڑے ارکان ایک دھمکی میں ان کو درست کر سکتے ہیں اسی طرح صرف یہی نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جمعیت کے لیڈروں کا روب اور اثر بھی ساری دنیا پر قائم ہو جاتا ہے اور وہ خدائی فوجدار بن کر نظام عالم میں ترامیم اور تنسیخ کرنے طاقتوں کو گھٹانے بڑھانے مرغوب قوتوں کو ممنون کرنے اور غیر مرغوب قوتوں کو خوف زدہ کرنے کی خدمات بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں لیکن اگر خود بڑی طاقتوں میں سے کوئی جمعیت کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو جمعیت اس پر کسی قسم کی کارروائی کرنا تو درکنار زبانی بعض پرس کی بھی جرت نہیں کر سکتی اور اگر وہ اس کی جرت کرے بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا حاشیے میں لکھا ہے ان سطور کی تحریر کے کئی سال بعد جب حبش پر اٹلی کا اور چین پر جاپان کا حملہ ہوا اور جرمنی نے آس پاس کی قوموں کو نگلنا شروع کیا تو جمعیت اقوام کی کمزوری بالکل نمایاں ہو گئی اور اسی چیز نے آخر کار اس جمعیت کے وجود کو ختم کر دیا فرض کرو کہ آج انگلستان جمعیت کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کر کے امن عامہ کے منافی کوئی جرم کرتا ہے جمعیت کی کونسل اس پر غور کرنے کے لیے مجتمع ہوتی ہے تمام ارکان کے اتفاق سے مجرم کو تحدید کی جاتی ہے کہ وہ ارتقاب جرم سے باز آئے ورنہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی مگر مجرم جو دنیا میں سب سے بڑی بحری قوت کا مالک ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے کیے جاتا ہے آخر جمعیت مجبور ہو کر اپنے ارکان سے درخواست کرتی ہے کہ وہ دولت برطانیہ سے ہر قسم کے تجارتی مالی اور سفارتی تعلقات منقطع کر لیں اور اپنی جنگی قوت سے اس کو امتصال امر پر مجبور کریں اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی تمام وہ سلطنتیں جو جمعیت کی رکن ہیں محض جمعیت کے حکم کی تعمیل میں اس بات پر آمادہ ہو جائیں گی کہ ان بے شمار معاشی سیاسی تجارتی اور مالی فوائد کو قربان کر دیں جو انگلستان جیسی عظیم و شان سلطنت سے وہ وابستہ رکھتی ہیں کیا دنیا کی آبادی کے ایک بٹا پانچ حصے سے بقیہ چار بٹا پانچ حصے کے تعلقات یک لخت منقطع ہو جائیں گے کیا اور یورپ اور امریکہ کی بڑی بڑی سلطنتیں اپنے مخصوص فوائد کو نظر انداز کر کے محض اس لیے ایک زبردست سلطنت کے مقابلے میں جنگ کے نقصانات برداشت کرنے پر راضی ہو جائیں گی کہ جمعیت اقوام ان سے ایسا کرانا چاہتی ہے کوئی شخص جو عملی سیاست سے ذرہ برابر بھی وقفیت رکھتا ہو ان سوالات کا جواب اسبات میں نہیں دے سکتا اور جب اس کا جواب اسبات میں نہیں ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جمعیت اقوام دنیا کی بڑی سلطنتوں کو قابو میں رکھنے سے عاجز ہے حالانکہ امن عالم کو اصلی خطرہ انہی بڑی سلطنتوں کی حرص و تما سے ہے یہ محض ایک مفروضہ صورت نہیں ہے گزشتہ آٹھ سال میں اس کا پورا تجربہ کیا جا چکا ہے جس روز سے جمعیت اقوام عالم وجود میں آئی ہے اس کو ایک مرتبہ بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ بڑی بڑی سلطنتوں میں سے کسی کے ظالمانہ افعال پر بعض پرس کرے دمشق میں فرانس نے اعلانیہ قتل عام کیا اور جمعیت خاموش بیٹھی دیکھتی رہی حالانکہ اسی کے نام پر شام کا علاقہ فرانس کو انتدابن دیا گیا تھا ریف کی چھوٹی سی قوم کو ہسپانیہ اور فرانس نے مل کر ہلاک کر دیا اور جمعیت ایک لفظ زبان سے نہ نکال سکی اٹلی اور یوگوسلاویہ کے مسئلے میں جمعیت نے دخل دینا چاہا مگر اٹلی کی ایک دھمکی اس کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھی برطانیہ نے عراق میں خون کی ندیاں دیں مگر جمعیت نے پلٹ کر یہ بھی نہ پوچھا کہ جس ملک کو اس کے انتداب میں دیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہا ہے پھر جمعیت کی پنچایت میں آج تک جتنے ایسے مسائل پیش ہوئے ہیں جو چھوٹی اور بڑی سلطنتوں کے درمیان متنازع فیح تھے ان میں بھی ہمیشہ بڑی سلطنتوں کی جیت ہوئی اور کبھی یہ نہ دیکھا گیا کہ کسی کمزور کو طاقتور کے مقابلے میں کامیابی نصیب ہوئی ہو موصل کا مسئلہ بھی بالکل تازہ ہے اس کو محض برطانیہ کی معاشی حرس کی خاطر جس طرح ترکی سے الگ کر کے عراق سے ملحق کر دیا گیا ہے اس سے یہ راز بالکل آشکارہ ہو جاتا ہے کہ جمعیت اقوام دراصل دنیا کی طاقتور سلطنتوں کا ایک جتھا ہے جس کو ان سلطنتوں نے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے قائم کر رکھا ہے اس جتھے کی قوت جن قوموں کے خلاف استعمال کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے ان میں ناراضی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اپنے حقوق بلکہ عین وجود کی حفاظت کے لیے ایک دوسرا جتھا قائم کرنا چاہتی ہیں تاکہ جب کبھی بڑی سلطنتیں اپنی متحدہ قوت سے ان کو دبانے کی کوشش کریں تو یہ بھی متحدہ قوت کے ساتھ ان کا جواب دے سکیں یہ خواہش اگر قوت سے فیل میں آ گئی تو وہی دو مقابل کے جتھے پھر بن جائیں گے جو جنگ عظیم سے پہلے بنے تھے اور دنیا میں پھر ایک عالمگیر جنگ برپا ہوگی جو شاید پہلے سے بھی زیادہ مہلک ہو